دعائے آفیت کے سگے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی عافیت مانگنی چاہیے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی خصوصاً بیمار پریشان حال اور مصیبت زدہ افراد کے لیے اور جو مسلمان وفات پا چکے ان کے لیے بھی عافیت کی دعا بہت قیمتی ہے عافیت کی دعا اپنے اور دوسروں کے لیے مانگنے کے کچھ الفاظ سمجھ لیں اپنے لیے عافیت مانگنی ہو تو کہیں گے اللہم عافینی یا اللہ مجھے عافیت دے دیجئے اگر اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی شامل کرنا ہو تو کہیں گے اللہ عافنا یا اللہ ہمیں عافیت دے دیجئے کسی مخاطب کو عافیت کی دعا دینی ہو تو کہیں گے آفاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے اگر مخاطب عورت ہو تو کاف کے نیچے زیر لگے گی آفاک اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جب وہ بیمار تھے یہ دعا دی و آفا کفی بدنی کا و جسمی کا علا مدتی اجلک اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بدن اور جسم میں تا حیات عطا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کے وقت جو پوری دعا دی وہ یہ ہے شف اللہ سقمک و غفر ادمبک و آفا کفی بدنی کا و جسمی کا علا مدتی اجلک اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے شفا دے اور آپ کے گناہ بخش دے اور آپ کو بدن اور جسم تا حیات عافیت عطا فرمائیں کسی غائب کو یا کسی کو اس کی طرف اشارہ کر کے عافیت کی دعا دینی ہو تو کہیں گے اللہ عافی ہی عورت ہو تو اللہ عافی ہا یا اللہ اسے عافیت دے دیجیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو ان کی بیماری کے وقت یہ دعا دی اللہ عافی اللہ مشفی یا اللہ انہیں عافیت دیجیے یا اللہ انہیں شفا دیجیے